الحمد لله الحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آج کا موضوع سخن ہے آیت قرآن و طریقۂ جماعت دعوت غیر اسلامی آیت قرآن کے آئینے میں الیاز اتار کو دیکھیں آج آپ میں قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد دعوت اسلامی والوں کے جو اپنے کارنامے اپنے طریقے اپنے خواب ہیں ان کو بیان کرتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تبارک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیا اہو المتقون یہ قرآن پاک کی آیت ہے اس آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں اللہ کا ولی متقی ہوگا پرہیزگار ہوگا باعمل ہوگا وہ اللہ کا ولی ہے ان اولیا اہو المتقون یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور جو انسان کھلے عام و فضول کرے جو انسان کھلے عام ایسے کام کرے جو سرائی ناجائز اور حرام ہیں وہ انسان اللہ کا ولی ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا اس کو ولی بنانا اور بڑی بڑی باتیں اس کے بارے میں آئیے اب یہ جو مدنی چینل پہ بیٹھتے ہیں نہیں میں مدنی نہیں کہوں گا جو اتاری چینل پہ بیٹھتے ہیں یہ اتاری چینل کیا ہے یہ فسق و فضور ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو شو کرنا شو بازی کی ضرورت یہ ہمارے نزدیک تو کچھ نہیں ہے اور الحمد للہ یہ تمام علماء اہل سنت کے نزدیک ہے وہ چند کا نام لے لے کے اتنا یہ لوگ اچھلتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں الحمد للہ فقیر سے رابطہ قائم کر لو اتنے علماء اکرام کا اس مسئلے پر اتفاق اس جمعہ دکھاؤں گا کہ آپ شاید گنتی نہیں کر سکتے کہ ٹی وی ناجائز و حرام ہے اور خیر ابھی اس مسئلے پہ نہیں ابھی اس مدعے پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ دعوت اسلامی والے الیاز اتار کو کہاں تک بڑھا رہے ہیں قرآن پاک کی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ بیان کیا کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو متقی پرہیزگار ہوگا جو فسق و فضول کرے جو حرام خاری کرے جو حرام کاری کرے ریا کاری کرے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اور یہ صاحب اتاری چینل پہ بیٹھ کے کرتے کیا ہیں اس کا یہی مقصد ہے ریا کاری اور و فضول خیر اس کے بعد اب ان کے مریدین جو اپنی کتابوں میں خوابوں کی تعبیر لکھتے ہیں آپ سبھی حضرات کے پاس وہ خوابوں کی تعبیر پہنچتی ہے اس کو آپ پڑھیے دیکھیے کیا لکھتے ہیں یہ کہ غریب غریب اہل سنت بانی دعوت غیر اسلامی اس کے ان کے بارے میں جو اشارہ ہے سرکار نے جو فرمایا وہ کچھ اس طرح ہے کہ آج کے دور میں جتنے اولیاء ہیں آج کے دور میں جتنے اولیاء اللہ ہیں ان سب میں ان تمام اولیاء میں مجھے سب سے زیادہ محبت الیاس قادری سے ہے اب بتائیے اب یہ صرف اولیاء نہیں بتا رہے ہیں یہاں اولیاء نہیں ثابت کر رہے ہیں ولی نہیں ثابت کر رہے ہیں اپنے الیاس صاحب کو بلکہ آج کے وقت میں تمام اولیاء اللہ میں مجھے سب سے زیادہ محبت الیاز اتار قادری سے ہے اور یہ سند ولایت کی سند دلا رہے ہیں سرکار کی بارگاہ سے ان کا بچہ بچہ جو ہرا امامہ باندھ لیا وہ سیدھا خواب میں سرکار کوئی دیکھتا ہے اور کوئی اس کو نظر نہیں آتا وہ ان کا یہ پتہ نہیں ان کا یہ کیا ہے شاید یہ ان کی جماعت میں جڑنے کی پہلی سیڑھی ہوگی اور یہ ان کے خوابوں کے معاملے ہوتے ہیں اور یہ خواب میں کبھی کسی کا نام نہیں لکھتے ہمارے فلاں اسلامی بھائی بس نہ ان کا کبھی چہرہ دکھا تمام ٹی وی پہ جتنے تاری ہیں سب آتے ہیں لیکن وہ جس نے خواب دیکھا اس کو کبھی بالخصوص سامنے نہیں لایا جاتا خیر اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے <clears throat> کہ حضرت وہ دیکھیے چڑیا آسمانوں پر اڑ رہی ہے تو یقینی طور پہ میں بھی مان لوں گا ہر کوئی مان لے گا چڑیا آسمان پہ اڑتی ہے اب کوئی کہے وہ دیکھیے صاحب گدھا کھوتا اڑ رہا ہے آسمان پہ کوئی کیسے مانے گا بے وقوف ہو گدھا کہیں آسمان پہ اڑتا ہے تو اب یہ جاگتے سوتے جہاں بیٹھتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے سیدھا یہ خواب دیکھتے ہیں اور سرکار کے پاس پہنچ جاتے ہیں کبھی یہ مدینے کی جالیوں کے پاس کھڑے ہو کے آواز سن لیتے ہیں تو سرکار نے اتار کو سلام کہا پھر گھر پہ آتے ہیں تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ ٹی وی پر سرکار کی آواز سن لیتے ہیں کہ تو نے اب تک اتار کو میرا سلام نہ کہا خیر ابھی مسئلہ ہمارا اس بات پہ ہوگا تمام اولیاء میں الیاز اتار سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے بتائیے یہ ایسا شخص جو کھلے عام فس کو فضول کرے جو انسان سریت کے اصولوں کو پامال کرے جو انسان کھلے عام سریت کی دھجیاں اڑاتا پھرے سریت کے حدود کو پار کرے وہ انسان کہیں اولیاء ہو سکتا ہے اس کے اوپر ولایت کا اندازہ ولایت کا صبح کیا جا سکتا ہے وہ انسان جو اپنے قول کو بدلتا رہے وہ انسان جو کچھ کا کچھ بولتا رہے اور وہ بھی ولی ایسا انسان جس نے کبھی پڑھائی نہ کی ہو اس کا الیاس صاحب کا اپنا خود کا ذاتی بیان ہے ان سے کچھ بچوں نے پوچھا یا سیدی آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی تو کہا صاحب میں نے تو بذات خود کبھی مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا میں نے تو اعلیٰ حضرت کی کتابیں مطالعہ کر کر کے حضرت کا فیض ہے حضرت کا فیض اتنا مل گیا کہ تم ان سے بھی آگے بڑھنے لگے ان سے بھی آگے بڑھنے لگے بڑی بڑی باتیں اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت یہ تنظیم حضرت کا کام کرتی ہے حضرت کا کام کرتی ہے ایک بات بتائیے رد کیوں نہیں ہوتا رد وحابیت تو رد وحابیت یار یہ وہ وہ نعت کے شیر نہیں پڑتے جہاں سرکار اعلیٰ حضرت نے نزدیوں کا نام لے کے پرکھجے اڑائے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ شیر کیوں نہیں پڑھتے اپنے چینل پہ کیوں نہیں پڑھتے تم نے کس لیے کھولا ہے تمہارا مقصد کیا تھا اسلام کی دعوت دینا تم نے یہی مقصد بتایا ہے تمام لوگوں میں جو لوگوں کو تم نے دھوکہ دیا ہے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کو سب اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو اعلیٰ حضرت کے نام پہ تم نے جو اپنے پاس بلا کے جمع کر رکھا ہے ان کو کیا دھوکہ دیا تھا تم نے ہم دین کا کام کریں گے اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کریں گے رضا رضا کرتے کرتے اکٹھا ہوئے آج رضا سے بغض آ گیا اور رضا کی آل سے تم جو ہے تو بغاوت کر بیٹھے وہ بھی اس آل سے جو حقیقت میں وارث علوم اعلی حضرت ہے جانسین حضور مفتی اعظم تم ان سے بغاوت کر بیٹھے بتاؤ اس سے کیا مقصد حل ہوتا ہے ان کا جو چینل ہے انہوں نے نام ضرور لیا تھا کہ دین کا کام کرنا ہے لیکن یہ اس چینل سے کوئی دین کا کام نہیں کرتے جو تھوڑا بہت کبھی کچھ بیانات وغیرہ کرتے ہوں لیکن سب سے زیادہ یہ اس چینل پہ عظمت اتار بیان کرتے ہیں ان کے چینل پہ عظمت اتار اس طرح بیان ہوتی ہے کہ جس کا کوئی حد نہیں یہ خوابوں میں اتار کو غوث اعظم کے پاس غریب نواز کے پاس تو اعلیٰ حضرت کا امامہ ان کے سر پہ رکھوانا تو پھر سرکار کی بارگاہ میں پہنچانا یہی ان کا بیان ہے اور ان کی تمام کتابیں موجود ہیں جس میں ان کی یہ خوابوں کی تعبیر والے سارے پنے آپ پڑھتے رہیے ان کی فیضان سنت میں خوابوں کے سارے صفحے ہیں کوئی بندہ میرے پاس میسج کر کے یا یہ غلط تو بہتان نہ لگائے کہ حضرت سید صاحب قبلہ اپنی طرف سے جوڑتے ہیں میں آپ کو پھر دعوت فکر دیتا ہوں کہ ان کی فیضان سنت جو ابھی تیسرا ایڈیشن نیا چھپا ہے اس میں بھی کھول کے یہ پڑھ لیں جتنے خواب کے حصے ہیں اس میں خواب ایسے ایسے ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں انسانی عقل سے پرے ہیں اور ابھی جو نئی تیسری ایڈیشن آئی ہے اس کے بارے میں میں نے سنا ہے پاکستان کے مفتی فضل احمد صاحب چشتی دامت برکاتم العالیہ انہوں نے خود بذات خود بتایا ہے میری ان سے بات ہوئی ہے جو تیسری نیا بھی یہ ایڈیشن چھپا ہے فیضان سنت کا اس میں انہوں نے آخری میں ایک انگریزی میں ایک لیٹر چھاپا ہے اور اس لیٹر میں ان کا صاف کال یہ ہے کہ ہماری تنظیم ہماری تحریک فرقہ واریت سے بری ہے ہم فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں مفتی احمد صاحب مفتی فضل احمد صاحب چشتی جن حضرات کو جو پاکستان میں بیٹھے ہوں میری یہ بات سنیں تو وہ پاکستان میں ان سے رابطہ قائم کر لیں اور ان کے علاوہ بھی دیگر ہمارے علماء ہیں جو ان کے ان کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں اب بتائیے آپ یہ اتار صاحب کا جو چینل چالو ہوا اس میں دینی مسئلہ دینی مسائل ہم دین کے لیے چالو کر رہے ہیں اور ڈاکٹر جوکر نالائک نے چالو کر رکھا ہے وغیرہ وغیرہ لوگوں کی باتیں کرتے تھے بتائیے آپ نے کیا کر دیا آپ ایک دن کا مجھے وہ آڈیشن دکھا دیجئے ایک دن کی ان کی وہ ریکارڈنگ سنا دیجئے جس میں انہوں نے ڈاکٹر جوکر نالائک کا رد کیا ہو جس میں انہوں نے دیگر چینلوں کا رد کیا ہو قسم خدا کی مر تو جاؤ گے لیکن کبھی ایک دن نہیں دکھا سکتے کہ جس دن ان کے چینل سے کبھی وہابی دیوبندی راوزی نیچری قادیانی غیر مقلد تمام وغیرہ ہم ان تماموں کا کبھی ایک مرتبہ بھی ذکر ہوا ہو رد ہوا ہو آج تک جب سے ان کا چینل بنا ہے سوائے عظمت اتار اور چند باتیں اور کچھ ناطے پاک سناتے ہیں بتائیے اس سے کیا مقصد ہوتا ہے اور ٹی وی کی ضرورت جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ وقت آنے پر جائز ہو جاتی ہے جائز ہو جاتی ہے کیوں جائز ہوتی ہے بھائی کس لیے ہوتی ہے کوئی ضرورت ہونی چاہیے نا جب ضرورت آئے گی تب نہ جائز جائز ہوگی حرام حرام چیز آپ کھا پی سکتے ہیں اگر وقت ہے جان جانے کا اندیشہ ہے تو آپ جان بچانے کے لیے اتنا ہی جتنے میں جان بچ جائے اتنا آپ اتنے گھوٹ آپ شراب بھی پی سکتے ہیں اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں آپ یہ جو غلط غلط دلیلیں دیتے بتائیے ابھی کون سی ضرورت آن پڑی ہے ٹی وی کی ابھی کون سی ضرورت آن پڑی ہے کہ اتار صاحب ٹی وی پہ آ کے پھول لگا کے روپٹے اوڑھ کے بیٹھے یہ بتائیے مجھے اس کی کیا ضرورت ہے کیا پاکستان میں ادارے نہیں ہیں کیا کراچی میں مسجدیں نہیں ہیں کیا کراچی میں مولوی نہیں ہیں کیا کراچی میں علماء کا علماء کا جمع غفیر نہیں ہے کیا ہندوستان میں علماء نہیں ہے کیا ہندوستان میں مدرسے نہیں ہیں خانقاہیں نہیں ہیں بزرگ نہیں ہیں یہ کیا ہے کون آپ ملک کا کوئی ایک کونا ایک کوئی ایک گوسا ایسا بتا دیجئے جہاں پر علماء نہ موجود ہو مسجد نہ موجود ہو خانقاہیں نہ ہو جہاں پر مدرسے نہ ہو الحمد ہندوستان کے ہر خطے میں ہر خطے میں بزرگ ہیں علماء ہیں مدرسے ہیں پاکستان میں بھی یہی حال ہے اور دنیا کے ہر کونے میں الحمد للہ کی تعداد موجود ہے جب علماء موجود ہے تو ہم ٹی وی پہ کیوں جائیں ٹی وی پہ مسئلہ پوچھنے جائیں وہ بھی اس انسان سے جس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا بقول اتار یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بقول اتار ان کی یہ آڈیو کچھ کچھ منٹ اور ایک منٹ کچھ سیکنڈ کی ہے جو میرے پاس موجود ہے جس کو چاہیے فقیر سے رابطہ قائم کر لیں country code plus nine double six ڈال کے five three one two nine five two three one پہ کانٹیکٹ کریں میں ان کو یہ آڈیو دینے کے لیے تیار ہوں اچھا اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں فلا عالم صاحب نے جائز کیا فلا عالم صاحب نے جائز کیا فلا عالم صاحب نے جائز کیا بھائی جس نے جائز کیا آپ ادھر ہی جاتے ہو بس وہی آپ کو دکھائی دیتے ہیں جس نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا وہ آپ کو نہیں دکھائی دیتے وہ غیر سید ہیں وہ علماء نہیں ہیں وہ بزرگ نہیں ہیں سب سے عظیم تر شخصیت آج کے وقت میں جو پوری دنیا میں ہے سلطان اسلام کی شخصیت قاضی القزاد فل ہے سیخ الاسلام والمسلمین و ہے تاج الاسلام والمسلمین ہے وہ وارث علوم اعلی حضرت ہیں جانسین حضور مفتی اعظم عالم اسلام ہیں وہ حضرت شخصیت وہ اعلیٰ شخصیت جس نے جامع اجر میں نہ جانے کتنے سالوں سے ادھر ادھر والوں کا قبضہ تھا ایک دورے نے اس شخص کے ایک دورے نے جامع اظہر سے ان کے قبضے کو ہٹا دیا اس شخص نے جو عرب شریف آیا جو اپنے کال پہ قائم اور دائم ہے جس کی باتیں بدلتی نہیں ہیں جو فلسطین گیا فلسطین کے اماموں نے کہا کہ آپ آپ کے پیچھے ہم آپ کی اقتدا میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں نماز جمعہ ادا کرنا چاہتے ہیں بباگ دہن جو حق تھا ادا کر دیا فوراً آپ نے کہہ دیا کہ تمہارے یہاں مائک پہ نمازیں ہوتی ہے اور میں مائک کا قائل نہیں میں مائک پہ میری نمازیں نہیں ہوتی میں لہٰذا میں مائک پہ نماز نہیں پڑھاؤں گا تمام علماء فلسطین آپ کی بارگاہ خدمت میں حاضر آئے اور کہا آپ چلیے ہم مائک ہٹا دیں گے اور مقبرین کا انتظام کریں گے حضرت نے وہاں جا کر نماز پڑھائی تو وہ علامہ اختر رضا خان اظہری جی الکریم المعروف تاج الشریعہ اظہری میاں صاحب قبلہ جنہوں نے اتنی ٹھوس دلیلوں کے ساتھ جو ہے تو ٹی وی کو ناجائز حرام دیا وہ آپ کو نہیں دکھائی دیے ان کے ساتھ سید غیاس میاں صاحب خان کا ہے کالپی شریف جہاں کا فیض محرا کو ملا اور وہاں کا فیض بریلی کو ملا اتنی عظیم خان کا جہاں کے بزرگ ضیاء ملت اور ان کے آبا و اجداد حضور قطب الدین کالپی ترمیجی صاحب جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خانہ فضل اللہ سے حصہ غدا کے واسطے وہ خانقاہ نہیں دکھی بلگرام شریف کی خانقاہ نہیں دکھی مشولی شریف کی خانقاہ نہیں دکھی یہ سید نہیں ہے یہ سارے سید ہیں الحمد للہ سید سید ہیں اور ان کی خانقاہیں اتنی اعلیٰ خانقاہیں ہیں کہ جن کی مثال پیش کرنا شاید ناممکن ہے تو یہ سید گلزار میاں صاحب سید غیاس میاں سید طیب حسین سید حسینی میاں صاحب قبلا اشرفی الجیلانی جو ساڑھے چھ سو سالہ اشرفی ہیں اور چھیالیس سالہ مصباحی ہیں ساگرد حضور حافظ ملت بتاؤ کون ہے حافظ ملت کے پر تو آج کے وقت میں کون ہے حافظ ملت کی مثال پیش نہیں کر سکتے آپ ان کے ساگرد اور آج کے وقت میں جن کو تمام علماء نے مل کر کے ایک خطاب دیا ایک اوارڈ دیا امیر المومنین فی الحدیث حضور علامہ مولانا ساگرد حافظ ملت علامہ و مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ ان کو جو ان کو جو اوارڈ دیا گیا ہے امیر المعمنین فی الحدیث کا وہ میرے پاس الحمد موجود ہے میں نے ابھی آپ کو نمبر بتایا آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں اس اوارڈ کی وہ تصویر میں آپ کے خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں جسے نیپال کے علماء نے دیا ہے آپ آئیے بات کریے اتنی بڑی بڑی شخصیتیں مفتی اشرف صاحب کی بلا یہ آپ کی نظر میں نہیں ہے اور آپ یہ جو آپ نیا ایک مسئلہ لائے کہ یہ ٹی وی اور یہ مووی اور اب یہ نہیں ہے اب پین ڈرائیو میں رہتی ہے اب ایسے ہوتے ہیں اب تو سوا ہے اب تو وہ تصویر دکھائی نہیں دیتی عکس نہیں آتا اس کا وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں تو یاد رکھنا جس کا دعوت اسلامی پر احسان ہے جس کا دعوت اسلامی پر احسان ہے وہ شیر ناگپور مفتی فخر الدین صاحب قبلہ جن کی بدولت دعوت اسلامی نے ہندوستان کے خطے ناگپور میں قدم رکھا ہے وہ عظیم شخصیت جس نے اس کے خلاف الحمد ایک کتاب لکھی ہے سوائی پیکر کا سرعی حکم آپ اس کو لیجئے مطالعہ کریے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد بتائیے اب پھر میں نام دوبارہ لیتا ہوں آپ اس کتاب کو حاصل کریے اور اس کو پڑھیے سوائی پیکر کا سرعی حکم آپ اس کو پڑھیں اور اس کے بعد بتائیں کہ اب کیا ہے اب جب سرعی حکم انہوں نے ثابت کر دیا تو اب آپ اس کو یا تو بند کریں اور یا تو پھر یہ کہیں کہ یہ حرام ہے ایک بات یاد رکھیں حرام کو حرام سمجھ کر کرنا یہ تو گناہ ہے لیکن حرام کو ثواب سمجھ کے جائز سمجھ کے کرنا اس کو کیا کہیں گے یہ تو سراسر بالکل صاف طور پہ یہ تو گمراہی ہے یہ تو انکار ہے کہ جو چیز حرام ہے تو حرام ہے اس کو ہم کو کرنا ہے تو کرنا ہے یہ جد ہے الحمد للہ سما الحمد للہ اس فقیر قادری کے نزدیک جو ہے تو ٹی وی مووی یہ سب ناجائز و حرام ہے حرام ہے حرام ہے بد کام بد انجام بد بد کام بد انجام ہے اور الحمد یہ میں کوئی اس طریقے سے مطلب ڈورا ڈاری والی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ میں ڈورے ڈاری آپ کو سنا کے اور یہاں سے جو ہے تو ہٹ جا رہا ہوں یہ باتیں میں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہی ہے اور ایک بات اور ہے جن حضرات کو جن بھائیوں کو جو دعوت اسلامی کے جو ہمارے چند بھائی ہیں جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ حضرت نے اتار صاحب کے بارے میں یہ کیوں کہا آج تک تو نہیں کہتے تھے وغیرہ وغیرہ یاد رکھنا میرے بھائی میری یہ آڈیو صرف اور صرف اصلاح کے لیے ہے آپ کو اعلیٰ حضرت کے نام پہ بلایا گیا تھا میرے دوست میرے بھائی اعلیٰ حضرت کے پیغام کو دیکھ لو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ میری کتبوں سے میری کتابوں سے میرا عقیدہ ثابت ہے میرے بھائی اعلیٰ حضرت کی کتابیں آپ پڑھتے ہو بڑے مسئلے اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے نکالتے ہو سب بتاتے ہو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے ٹی وی مووی ناجائز و حرام ہے تصویر کا مسئلہ اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں سخت فرما دیا کہ تصویر ناجائز و حرام ہے اور تصویر ہی ٹی وی ہے ٹی وی مووی میں بھی تصویر آتی ہے نہ آئے تو یہ پلاسٹک کا ڈبا ہے اس کو جو ہم ٹی وی کہتے ہیں تو مقصد تصویر کی ہی ہوتی ہے تصویر یا ویڈیو مووی وغیرہ کی تو بھائی لہذا آپ میری بات کو عداوت سے نہ سنیں یہ جو بک و کینا کا اینک جو آپ نے پہن رکھا ہے اس کو اتار کے دل سے سنیں اور اگر آپ کو وجاہت چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں مجھ سے کانٹیکٹ کریں میں ابھی انڈیا آنے والا ہوں وہاں کے مجھ سے ملے باتیں کریں اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو الحمد للہ سما الحمد للہ اہلن و مرحبا اور نہیں آتا تو آپ کا امال آپ کے ساتھ میرا اعمال میرے ساتھ مجھے نہ آپ کی قبر میں سونا ہے نہ آپ نے میرے قبر میں سونا ہے اور میرا یہ پیغام صرف اور صرف میرے ہم مسلک سواد اعظم اہل سننا والجماع حنفی مذہب مسل جس کی آج کے وقت میں سچی ترجمان اور پہچان مسلک اعلی اعلیٰ حضرت ہے میرا یہ پیغام صرف میرے رضوی سنی اشرفی چشتی قادری حسمتی امجدی ابوالی نقش بندی شوہر وردی جتنے بھی بھائی ہیں حنفی صافی مالکی حنبلی جو لوگ مسلک اعلی حضرت پر آج بھی قائم ہیں جو رضا والے ہیں جو غریب نواز والے ہیں جو غوث العظم والے ہیں جو حسین والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو یہ ہے میرا یہ پیغام صرف ان کو ہے جو اتاری صاحب میرے اس پیغام سے اگر مطمئن نہ ہو تو مجھے ان کو مطمئن نہیں کرنا میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک تبیلا ہے ایک ایک تبیلا ہے اس تبیلے میں میرے پاس اگر پچیس گھوڑے بند ہیں اور کسی طریقے سے بائی مسٹیک اگر اس کا دروازہ کھل جاتا ہے گیٹ کھل جاتا ہے اور پانچ گھوڑے یا آٹھ گھوڑے یا دس گھوڑے اس میں سے بھاگ جاتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں تو میں ان کے پیچھے نہیں دوڑوں گا سب سے پہلے میں اپنے طبیلے کے دروازے پر تالا ماروں گا اسے لاک کروں گا کہ جو چلے گئے وہ چلے گئے کم سے کم جو ہیں یہ بچ جائیں تو میں اپنے جو سنی سہی العقیدہ بھائی ہیں میرا یہ پیغام ان تک ہے کہ آپ گمراہی کے راستے پر مت جاؤ اور آپ کو یہاں وہاں جانے کی ضرورت ہمیں میاں وہ جاتا ہے یہاں وہاں جو تسنا ہو آپ کہاں تسنا لب ہو آپ کی پیاس بجھانے کے لیے تو اجمیری خواجہ نے آپ کو اختر رضا عطا کر دیا آپ کو غوث العظم دستگیر نے اپنا اختر رضا عطا کر دیا آپ کو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی عطا امام حسین کی عطا آپ کے سامنے حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب ہیں آپ کہاں جا رہے اما میاں وہ لوگ یہاں وہاں بھاگے جن کے پاس کوئی نہ الحمد للہ محدث کبیر ہمارے پاس حضور تاج شریعہ ہمارے پاس غیاس ملت ہمارے پاس گلزار ملت ہمارے پاس حسینی میاں ہمارے پاس توتی پاکستان سید سات الحق صاحب قبلہ ہمارے پاس مفتی فضل صاحب ہمارے پاس یعنی بڑی بڑی دیگر اقابر شخصیت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اور ہماری جماعت میں غازی اہل سننا غازی اہل سنت والجماعت جماعت وہ عظیم شخصیت صوفی مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ ہماری جماعت میں جن کے علم و عمل اور جن کے مناظروں کا جواب نہیں الحمد للہ یہ صاحب ان کا بھی یاد کرنے لگے ان کے بارے میں بھی یہ باتیں کرتے ہیں یاد رکھنا صوفی کلیم حنفی رضوی میری جماعت کے ایک اعلیٰ درجے کے ایک بہت مقبول پھول ہیں اور الحمد یہ فقیر ان کے قدموں کی دھول ہے لہٰذا ہمارے مفتی عن اکرام اور ہمارے علماء اکرام ہمارے امیر سرکار حضور تاج شریعہ اور ہمارے امیر امیر المومنین فی الحال حدیث نائب قاضی القزاد فی الہند نائب امیر سن سنیت محدث کبیر کا جو پیغام ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے ہمیں یہاں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہیں نہیں جانا ہمارے اکابروں نے جو فرما دیا کہ دعوت اسلامی مسلک اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہے میرا بھی پیغام صرف اتنا ہی ہے یہی ایک بند جملہ مسل کے اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہے اب مسلک اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہے تو کیا ہے اس کے چکر میں نہ پڑو اس کے چکر میں نہ پڑو بس یہ یاد رکھو کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلک نہیں ہے تو بس بات ختم بات ختم جو رضا سے دور ہوا ہے اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھل گیا ہے وہ گمراہی کے دلدل میں کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جائے گا ہاں اب بھی وقت ہے چاہو تو رضا کی جالی کو تھام لو اور حضور تاج تاجریا کی بارگاہ میں آ کے یہ عرض کر دو میں مجرم ہوا کا میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے تو لہٰذا یہ میرا پیغام تمام اہل سنت والجماعت کے سنی بریلوی بھائیوں کے نام واخر الداوانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اگر فقیر سے کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائیے گا اب اگر میں نے کچھ غلط کہا کسی کے نزدیک کوئی عالم صاحب اگر اسے سنے اور میری کوئی گفتگو اگر انہیں غلط لگے تو برائے کرم برائے مہربانی میری معدبانہ ان سے یہ گزارش ہے کہ فوراً میری اصلاح فرمائے اور میں اس سے رجوع کروں گا اور جو حکم وہ مجھ پر لگائیں گے الحمد جو حکم شرعی ہوگا میں اس کو ماننے کے لیے بالکل قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں اور میرے تمام بھائیوں کے لیے میرا پیار ہے میری محبت ہے میری دعائیں ان کے ساتھ ہے اور الحمد یہ فقیر بھی ان کے ساتھ ہے فقیر عرب شریف سے بات کر رہا ہے الحمد للہ آپ کے روبرو مخاطب ہے فی الوقت عرب شریف میں ہے یہاں سے مخاطب ہے آپ کو جس کو بھی مجھ سے اگر رابطہ قائم کرنا ہو میں نے اپنا نمبر اوپر بول دیا ہے آپ اس نمبر سے مجھ سے رابطہ قائم کر لیں اور جب میں انڈیا آؤں گا تو آپ میں سے جن کو بھی کوئی بات اگر تسنا رہ گئی ہو تو فوراً وہ حاضر آئیں یا مجھے بلائیں فقیر کی کوئی اوقات نہیں ہے فقیر بذات خود کچھ نہیں ہے دو ٹکے کی بھی اوقات نہیں ہے میری کیا اوقات میری حقیقت فانی بھی کیا حقیقت ہے مرو تو آج خواب و خیال ہو جاؤں میری کوئی حقیقت نہیں ہے لہٰذا جو مجھے یاد کرے گا میں اسے وہاں آ کر اس اس مسئلے کو یعنی میری گفتگو پہ جو بات ہے میں اسے انشاءاللہ اللہ کمپلیٹ کروں گا مکمل کروں گا اور اسے بتاؤں گا میرے اس پیغام کو تمام اہل سنت کے نام پر عام کیا جائے عام کیا جائے عام کیا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ